دوسری سند قضا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور کہا اتر آؤ تاکہ میں تم کو ایسے الوداع کہوں جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو بھیجتے ہوئے الوداع کیا تھا پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تیرے دین تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں حدیث نمبر بائیس سو ستانوے مسند احمد